حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہی دلکش اور خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسے سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈھالا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی نہایت روشن نکھری نکھری اور چمکتی دمکتی اس چمک اور دمک کے سامنے سیکل شدہ تلواروں کی تابش و تابانی بھی ماند دکھائی دیتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو روح انور آئینہ کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں جھلکتا اور ڈلکتا دکھائی دیتا دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے حسن لم یزل کی تعریف و توصیف ایسے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک جہان مانی لیے ہوئے ہے احسن مین کل ترکت نم ترکت من کل تال دن ساؤ و اجمل تم من کئی بن خلکھ تمر کل آئی بین کن خلک تما تاؤ کا ان کما تشاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہایت روشن نکھرا کھلا اور چمکتا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک انتہائی روشن اور چمکدار تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت و نگہت کے اعتبار سے ارض پر موجود سب انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے آپ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا اور نہ ہی گندمی تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید مگر سرخی مائل تھا حضرت ابو جو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک خوب گورا تھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسی سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈھالا گیا ہے